کر لیا وہ کامیاب ہو گیا نفس کو پاک کرنا ہے اخلاق کی اصلاح اخلاق دل میں ہوتے ہیں تو کامیابی کے لیے اخلاق کی اصلاح ضروری ہے وہ زکر رسم رب بھی ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کیا اشارہ کر دیا تین درجوں کی طرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ہے یہ بہت مشکل ہے اے برطرز خیال و و قیاس گمان و وہم وز ہر چفت و شنیدیم دےم اے اللہ آپ تو بلند ہیں ہمارے خیال سے بھی ہمارے قول سے بھی ہماری سنی ہوئی باتوں سے بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس سے بھی آپ بہت بلند ہیں اس لیے اللہ تعالی کو یاد کرنا اور ان کے طرف توجہ کرنا ان کی ذات کی طرف یہ بڑا مشکل ہے دوسرا درجہ ہے ذکر اسم ربی صفات رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو دوسرا درجہ ہے صفات کو یاد کر لینا اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے جبار ہیں قہار ہیں غارب ہیں ذنتقام انتقام لینے والے ہیں یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ یہ دوسرا درجہ ہے جس کی طرف اشارہ رب کے لفظ میں رب ہونا صفت ہے تیسرا درجہ ان دونوں سے آسان ہے جسم ربی صرف نام کا ذکر کر دینا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر یہ نام کا ذکر تو یہ بھی ذکر کر دے تو کافی ہے وزکر کرا سب رب ہی جی ہاں جی ہاں فصل پھر نماز پڑھی کے ساتھ بیان کر دیا جو اشارہ ہے علت غیہ کی طرف گویا تزکیہ سے اور نام ذکر کرنے سے دونوں سے مقصود ہے نماز کا پڑھنا نماز کا پڑھنا تزکیہ ضروری تو ہے لیکن صرف تزکیہ کرے اور نام ذکر نہ کرے نماز بھی نہ پڑھے یہ کافی نہیں ہے زبان سے بھی ذکر کرنا پڑے گا اور ہاتھ پاؤں سے نماز ادا کرنی پڑے گی تین قسم کی عبادتیں ذکر فرما دی دل کی عبادت تزکہ ہاتھ پاؤں کی عبادت سلا درمیان میں برزخی عبادت زکارا سو رب یہ دونوں کے درمیان ہے زبان سے ذکر کرنا زبان دل اور آزا ان دونوں کے درمیان ہے درمیان اسی لیے روزے میں کلی کر لیتا ہے زبان پر پانی پہنچ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے معلوم ہوا کہ زبان بیرونی چیز ہے جیسے ہاتھ کو گیلا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسی زبان کو گیلا کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر زبان کا تھوک نگل جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسے معلوم ہوا کہ زبان اندرونی چیز ہے تو ایک لحاظ سے بیرونی چیز ہے ایک لحاظ سے اندرونی چیز ہے اس لیے نماز کو برزخی کہیں گے درمیان درمیان درمیان درمیان تو تین قسم کی عبادتوں کا ذکر فرما دیا دل کی عبادت زکا تزکا ہاتھ پاؤں کی عبادت سلح برزخی عبادت زکا رسم ربی تین قسم کی عبادت کرے گا تو پھر افلاح کامیاب ہو گیا تو کیا کامیابی کے لیے تین قسم کی عبادتیں ضروری ہے دل کو صاف کرنا زبان سے ذکر کرنا اور ہاتھ پاؤں سے نماز پڑھنا کیوں کرے گا پھر کامیاب ہوگا اور فصلہ جو خیر میں فرمایا تو یہ بتا دیا کہ یہ تینوں میں سے سب سے زیادہ ضروری ہے اور مقصودی چیز ہے مقصودی چیز ہے دیر پا کیا زبان سے ذکر کیا اور نماز پڑھی جو یہ تین کام کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا تینوں میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے اس لیے اس لیے کہ نماز بہت جامع عبادت ہے کہ اس میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اسلام کی سب عبادتیں کسی نہ کسی درجے میں نماز کے اندر پائی جاتی ہے نماز کے اندر مثلا روزہ ہے مثلا روزہ ہے تو نماز کے اندر روزہ بھی پایا جاتا ہے جتنی چیز کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اتنی چیز کھانے سے نماز ٹوٹ جاتی بلکہ نماز کا روزہ رمضان کے روزے سے سخت ہے سخت رمضان کا روزہ گفتگو سے نہیں ٹوٹتا رمضان کا روزہ گفتگو کرنے سے نہیں ٹوٹتا نماز گفتگو کرنے سے ٹوٹ جاتی رمضان کا روزہ ہنسنے سے نہیں ٹوٹتا نماز ہنسنے سے ٹوٹ جاتی رمضان کا روزہ دنیا کی وجہ سے چیخ کر رونے سے نہیں ٹوٹتا دنیا کی وجہ سے کوئی آواز نکال کر چیخ کر روئے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن نماز میں اگر کوئی دنیا کی وجہ سے چیخ کر روئے چیخ کر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ رونا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے ایک بزرگ کے ذمے قرضہ بہت ہو گیا قرضہ مانگنے والے آ کر بیٹھ گئے ہمارا قرضہ دو کہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ گزرا جو حلوا بیچ رہا تھا اس سے حلوا خرید لیا یہ مجھے دے دو اتنے آنے کا اس نے دے دیا لے کر ان قرضہ لینے والوں کو کھلا دیا جب کھلا دیا تو اب بچے نے پیسے مانگے دس آنے کا میرا حلوہ لیا آپ نے مجھے دس آنے دیجیے وہ بزرگ کہنے لگے میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوتے میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں رونا شروع کر دیا کہ میری امی مجھے مارے گی کہ تم نے حلوا دے دیا پیسے نہیں لائے رونا شروع کر دیا جب رونا شروع کر دیا تو سامنے سے ایک آدمی آیا اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی ٹرے میں ایک طرف تو روپاؤں کا ڈھیر تھا چالیس پچاس روپے دوسری طرف دس آنے تھے کا یہ فلاں شخص نے آپ کے لیے بھیجے روپے گنے تو وہ اتنے ہی تھے جتنا قرضہ تھا قرضہ بھی اتنا ہی تھا پچاس روپے اس میں ڈھیر میں بھی پچاس روپے جو ریز دس آنے وہ الگ تھے وہ اتنے ہی تھے جتنے کا وہ حلوہ تھا وہ دس آنے اس کو دے دیے پچاس روپے ان قرضے لینے والوں کو دے دیے پھر بعد میں وجہ بیان کی کہ میں نے کیوں یہ حلوہ لیا وجہ یہ بیان کی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے ذمے پچاس روپے قرضہ ہے کہیں سے آپ دلوا دیں تاکہ میں وہ قرضہ ادا کر دوں حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کوئی رونے والا ہونا چاہیے کوئی رونے والا ہوگا تو ہم دیں گے اس لیے میں نے پھر بچے سے حلوا لیا تاکہ یہ روئے <laughs> بچہ رویا تو دس آنے بھی آ گئے پچاس روپے بھی آ تو یہ رونا ایسا ہے تانا گریت گود کے حلوا فروش بہرے بخشائش نمے آیت بجوش تک کوئی روئے نہیں اللہ تعالی کی بخشش جوش میں نہیں آتی تانا گریت تفر کہ جوشد لبن تانا گریت اب کہ خندد چمن جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا بچہ روتا ہے دودھ پینے والا تو ماں کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے بادل روتے ہیں پانی برساتے ہیں یہ رونا ہے ان کا تو باغ میں پھول آ جاتے ہیں بادلوں کے رونے سے باغ میں پھول آ جاتا تانا گریت ابر کہ خندد چمن جب تک بادل نہ روئے باغ کیسے ہنسے تو یہ رونے کی برکتیں بچہ رویا تو قرضہ ادا ہو گیا دودھ پینے والا بچہ رہا تو ماں کے سینے میں دودھ آ گیا بادل روئے تو بارش ہوئی اور باغ میں پھول آ گئے لیکن اس کے باوجود نماز میں چیخ کر روئے گا نماز ٹوٹ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی تو رونا اگرچہ اچھا ہے لیکن نماز میں اس کا بھی روزہ نماز کا روزہ رمضان کے روزے سے سخت ہے اور نماز میں ایک درجے کی زکوٰۃ بھی پائی جاتی ہے زکوٰۃ ہوتی ہے اللہ تعالی کے راستے میں پیسے خرچ کرنا تو نماز میں بھی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں نماز مسجد میں ہوتی ہے تو مسجد بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے نماز کپڑے پہنے بغیر نہیں ہوتی کپڑوں پر خرچ ہوتا ہے بعض جگہ غسل اور وضو کے لیے پانی بھی پیسے دے کر ملتا ہے تو غسل اور وضو کے پانی پر خرچ ہو گیا تو خرچ فی سبیل اللہ پایا گیا انفاق فی سبیل اللہ پایا گیا نماز میں نماز کی مسجد میں خرچ نماز کے لیے پیسوں کپڑوں میں خرچ نماز کے لیے غسل وضو کے پانی میں خرچ نماز میں ایک قسم کا حج بھی پایا جاتا ہے حج حج کیونکہ حج کی بنیاد دو چیزوں پر ہے تعلق بے بیت اللہ اور حضور بے حضرت اللہ بیت اللہ سے تعلق ہوتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا جو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا اور اور حضور بے حضرت اللہ اللہ تعالی کے دربار میں حاضری دینی پڑتی ہے نو ذی الحجہ کو زوال سے لے کر دس ذی الحجہ کی طلوع فجر تک یہ وقت ہے اس میں عرفات میں جانا پڑتا ہے عرفات ایک میدان ہے تو اس وقت میں نو ذی الحجہ کی زہر کی زہر کے وقت سے دس دن حجہ کے طلوع فجر تک یہ جو پندرہ گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں اس وقت کے اندر اندر ایک منٹ کے لیے بھی عرفات میں چلا جائے تو حج ہو جاتا ہے نہ جائے تو پھر نہیں ہوتا تو یہ دو باتیں ہیں لازمی ہیں حج میں تعلق بیت اللہ طواف اور حضور بے حضرت اللہ عرفات کے میدان میں جانا اور یہ دونوں باتیں کچھ نہ کچھ نماز میں بھی موجود ہیں نماز میں بھی قبرے کی طرح منہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی یہ تعلق میں بیتر ہے اور حضور میں حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اس میں حاضر ہونا پڑتا اصل نماز مسجد ہی میں ہے تو حج کی دونوں باتیں نماز کے اندر پائی گئی تعلق بے بیت اللہ خانہ کعبہ سے تعلق ہو اور حضور میں حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری اس لیے کچھ نہ کچھ حج بھی پایا گیا کچھ نہ کچھ حج بھی پایا گیا نماز کے اندر اور کچھ نہ کچھ قربانی بھی پائی گئی کیونکہ نماز میں آدمی اپنے ماتھے کو وہاں رکھتا ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں سجدہ کرتا نماز میں سجدہ کرتا اپنے ماتھے کو وہاں رگڑتا ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں یہ ایک قسم کی قربانی ہے اپنی خواہشات کو اللہ تعالی کے حکم پر قربان کرتا ہے یہ ماتھا رگڑنا قربانی تو نمازی بھی قربانی پیش کرتا ہے نماز میں ایک درجے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے کیونکہ اعتکاف کے بارے میں ہے المعتکف من یعتکف میں یا جنوب اصل اعتکاف کرنے والا وہی ہے جو سب گنا چھوڑ دے اور نماز کے بارے میں بھی ہے ان سلا تنہا انل فاہ شاہ کر نماز بری چیزوں سے روکتی ہے روکتی ہے برے کاموں سے روکتی ہے نماز تو نماز میں اعتکاف بھی پایا گیا نماز بھی گناہوں سے روکتی ہے اعتقاف بھی گناہوں سے روکتا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو اسلام کی جو بھی عبادت ہے وہ نماز کے اندر موجود دعا عبادت ہے نماز میں دعا بھی موجود درو شریف عبادت ہے نماز میں درو شریف موجود ذکر عبادت ہے نماز میں ذکر موجود سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ نماز اسلام میں تلاوت ایک عبادت ہے تو نماز میں بھی تلاوت سورہ فاتح پڑھنی پڑتی ہے اس کے ساتھ اور سورت ملانی پڑتی ہے ذکر الصالحین ذکر الصالحین یہ بھی ایک عبادت ہے نیک لوگوں کا ذکر کرنا نماز میں یہ بھی ہے الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہمیں راستہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا نیک لوگوں تو ذکر الاولیاء نماز کے اندر پایا گیا جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب نماز کے اندر جمع اس لیے نماز بہت بڑی عبادت ہے نماز بہت بڑی عبادت ہے تھوڑا سا کام سواب بہت زیادہ خود کے یا بھی این چنی بازار را کے بھیا کو گل میں گلزار را خود ایسا بازار کہاں سے پاؤ گے کہ ایک پھول دے کر پورا باغ پھولوں کا بھرا ہوا لے لو دیا ایک پھول لے لی ہزار پھول نماز بھی ایسی ہے تھوڑا سا کام کیا اور ہزاروں عبادتوں کا سواب لے لیا اس لیے نماز بڑی ہمت سے کوشش سے صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں